جہاد سے کافر کو اس لیے نفرت ہے وہ نماز کے پیچھے نہیں پڑتا وہ روزے کے پیچھے نہیں پڑتا نماز بھی مبارک ہے روزہ بھی مبارک ہے حج بھی مبارک ہے مگر جس عمل سے کافر کو تکلیف پہنچتی ہے جس عمل سے اللہ کا دشمن رسوا ہوتا ہے وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہے وہ شہادتوں والا عمل ہے وہ میدانوں میں نکلنے والا عمل ہے آگے بڑھ کے کہتا ہوں جس عمل سے دین کی حفاظت رہتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے جس عمل سے بہنوں کا دوپٹہ محفوظ ہوتا ہے وہ جہاد والا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے مساجد محفوظ رہتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے مسلمانوں میں اتفاق اور یکجہتی رہتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے مسلمان کو عزت ملتی ہے عظمت ملتی ہے خلافت ملتی ہے سعادت ملتی ہے شہادت ملتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے زمین پر رب کا قانون نافذ ہوتا ہوتا ہے جس عمل کے ذریعے سے عدالتوں میں قرآن نافذ ہوتا ہے تھانوں میں قرآن نافذ ہوتا ہے گلیوں میں قرآن نافذ ہوتا ہے اور ملک کی پارلیمنٹ میں نبی کا نظام نافذ ہوتا ہے وہ جہاد والا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے کفر کی الغار رکتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے کافروں کی دم کٹتی ہے وہ جہاد والا عمل ہے لیے کافر جہاد کا مخالف ہے اسی لیے کافر جہاد کا دشمن ہے مگر مسلمان تو تو بتا تو نے کیوں نبی کے جہاد کو چھوٹا جہاد قرار دیا ہوا ہے کہ نبی کا جہاد جہاد اصغر ہے کیا تجھے عہد میں اپنا نبی زخمی حالت میں نظر نہیں آتا جس عمل میں نبی زخمی ہو ہو گیا کیا وہ چھوٹا عمل سکتا ہے جس عمل میں نبی کا دانت گر گیا کیا وہ چھوٹا عمل ہو سکتا ہے جس عمل کے لیے نبی کے صحابہ کٹ گئے حمزہ کے ٹکڑے نہیں گنے جاتے تھے کیا وہ چھوٹا عمل ہو سکتا ہے جس عمل کے لیے جوان بیویوں کو چھوڑ دیا گیا کیا وہ چھوٹا عمل ہو سکتا ہے جس عمل کی خاطر صحابہ ایک ایک قبر میں گئے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا وہ چھوٹا عمل ہو سکتا ہے